سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے روایت کردہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی بنا پر تاریخ نے عمرہ کا فیصلہ وارث کے حق میں کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ننانوے